الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا لئی وسل وسلموا تصلی ماں صل اللہ محمد دالا آل محمد موہم کماسلی والا ابرائی م آل عالی نہنی ددی عملہ باریک آن محمد والا آل محمد مد

قابل سب احترام معزز سامعین بزرگوں اور بھائیوں انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر دور کی ضرورت کے مطابق مالے کے کائنات نے انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کی بے شک کا سلسلہ جاری رکھا جس سلسلہ نبوت کا آغاز ابو البشر حضرت آدم علیہ سلاط وسلام سے ہوا تھا وہ سلسلہ نبوت چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا حتا کہ اس سلسلہ کی تکمیل ہوئی امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آمنا کے لال کے بعد رب العالمین نے کسی انسان کے سر کے اوپر اب سر نو نبوت کا تاج نہیں رکھنا سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر چنانچہ جس طرح اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سلسلہ نبوت کی تکمیل آپ کی شخصیت پر ہوئی اسی طرح اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام گزشتہ انبیاء کرام کا مقام شان اور مرتبہ اگر اکٹھا کر دیا جائے سید النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا سنا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اور درجات کیونکہ ساری کائنات کے اندر سب سے اونچے اور افضل ہیں جس کی نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی گئی افضل ہونے والا مقام اور مرتبہ اس صاحب نسبت کو بھی وہی نصیب ہوتا گیا مثلا جن جن شہروں کی نسبت گزشتہ انبیاء علیہ مسلاط وسلام کے ساتھ تھی مثلا ملک شام فلسطین کی سرزمین کہ اس میں ہزارہ انبیاء کرام مبوس ہوئے اب وہ سرزمینیں وہ مقامات وہ شہر بھی عظمت والے لیکن جس شہر کی نسبت آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ تمام شہر مل کر آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے شہر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسی طرح جن شخصیات کی نسبت گزشتہ انبیاء علیہ مسلاط وسلام کے ساتھ تھی یعنی گزشتہ انبیاء کرام کے صحابہ ان کا مقام بھی اپنی جگہ ان کی عظمت اور درجات بھی اپنی جگہ لیکن بطور صحابی جن اشخاص کی نسبت سید الورا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تمام گزشتہ انبیاء کرام کے صحابہ مل کر بھی ابو بکر صدیق کی شان کا مقابلہ کر سکتے اسی طرح باقی چیزوں کو کیا کیجیے یہ جو امت مرحوما ہے اس کی نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ یہ آمنا کے لال کی امت ہے گزشتہ انبیاء علیہ مسلاط وسلام کی ساری امتیں اکٹھی کر دی جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان اور مقام کا مقابلہ ہو سکتا اندازہ لگائیے یہ اسی شان اور مقام اور عظمت کی وجہ تھی کہ پچھلی امتوں کے اندر اللہ کریم نے جو وزن اور بار اور بوجھ رکھے تھے لیکن جس امت کی نسبت سید الورا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی رب العالمین نے پچھلی امتوں والے سارے بوجھ اس امت پر سے دور کر دیے اندازہ لگائیے قرآن پاک کا اس سلسلے میں کیا انداز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تحتدون سورت البقرہ پہلا پارا اور آیت نمبر ترپن میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور العالمین نے حضرت موس علیہ السلام کو فرمایا میرے کلیم تور پہاڑ پر تشریف لے آئیے میں مالے کے کائنات آپ کو کتاب عطا کروں تو رات والی تختیاں عطا کروں حضرت موس علیہ السلام نے بھی تیاری باندھ لی اور اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تو سلام کو نئے بنا کے جا رہے ہیں پیچھے نگرانی آپ نے کرنی ہے میں تو رات والی تختیاں لینے جا رہا ہوں حضرت مف علیہ السلام کا سفر شروع تور پہاڑ پر جا رہے ہیں تورات لینے کے لیے تورات کا معنی ہوتا ہے کلام الحق کلام الحق لینے کے لیے تور پہاڑ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت علیہ السلام کے ذکر میں آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کرتا جاؤں یہ تور پر گئے اور آمنا کے لال کلر مقام کیا بنایا کسی نے کہا اور خوب کہا تھے جو لینے گئے خود کلی میں خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں تھے جو لینے گئے خود کلی میں خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں وہ کلام ان کا لینے گئے تور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا ذکر ساکی کو سر اے ہم نشی دل کو لذت و فرحت کچھ ایسی ملی ذکر ساکی کو سر دل بالکل لذت فرحت کچھ ایسی ملی ایسی تسلیم خود سامنے آ گئی لبے جب بھی محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کلیم ٹور پر تشریف لائیے میں اللہ کریم تو رات والی تختی عطا کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے مالک کائنات کی کتاب کا انداز ویزوادنا اربعین لیلتا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون چالیس راتوں کے لیے تشریف لے آئیے حضرت موس علیہ السلام مرد کرتے ہیں اللہ میں تو تیس راتیں وہاں پہ گزاروں گا عبادت کروں گا روزے رکھوں گا تیری یاد میں اللہ تیس راتیں گزارنے کے لیے تیار ہوں اللہ فرماتے آ جائیے میرے کلیم چلو آپ کی مرضی ہے تیس راتیں گزاروں گا تیس راتیں تو گزاریے حضرت موس علیہ السلام نے روزے رکھنے شروع کر دیے جب تیسواں روزہ مکمل ہونے لگا حضرت حضرت موسا علیہ نے ایک خوشبودار مسواک کے ساتھ مسواک کر لیا اور رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم تم نے مسواک کیوں کیا ہے اللہ منہ میں سے بو پیدا ہو رہی تھی اور تیرے ساتھ کلام کرنا تھا اس لیے میں نے مسواک کر لیا ہے حالانکہ منہ والی بدبو تو نہیں تھی وہ تو میدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو ہوا کرتی ہے رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم آپ نے مسواک کیا تاکہ میرے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو ظاہر ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے اور میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں کہ روزہ دار کے منہ میں سے آنے والی بو کے ساتھ مجھے اتنا پیار ہے کہ جنت کی کسوری سے بھی اتنا پیار نہیں دس روزے اور رکھ ٹھیک ہے پرور تیری مرضی جو ہوئی حضرت علیہ السلام نے دس روزے اور رکھنے شروع کر دیے حضرت کلیم کی مرضی تھی تیس روزے رکھوں گا اور رب العالمین کی مرضی تھی چالیس روزے رکھواؤں گا مرضی کس کی پوری ہوئی رب العالمین کی مرضی پوری ہوئی اللہ اللہ صاحب موجاد پیغمبر اصا والا معجزہ بھی موجود ہے ید بیزا والا معجزہ بھی موجود ہے اور اللہ کریم نے بارہ راستے بھی بنا دیے تھے سمندر کے اندر یہ معجزہ بھی دیکھا کائنات والوں نے لیکن صاحب موجزاتوں نے ہونے کے باوجود مرضی پیغمبر کی نہیں چلتی مرضی پیغمبر کے خدا کی چلا کرتی ہے میں کیوں نہ کہوں کہ جو چاہے سو ہی ہو جو چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو منت کر دامن پھیلا لا الا لا الا اللہ پا يريد اللہ وہی کرتا ہے جو اللہ کریم کا ارادہ اور فیصلہ ہو اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کرنے والا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کسی عورت نے جنم ہی نہیں دیا اللہ فیصلہ کچھ کر لے اور وہ زبردستی اللہ کریم سے فیصلے تبدیل کرا سکے اللہ تیس راتیں گزاروں گا اللہ فرماتے چالیس اب گزارنی پڑے گی ٹھیک ہے اللہ چالیس راتیں گزاری اللہ نے تو رات والی تختیاں عطا کی اب رب العالمین کی کتاب کا انداز سنیے اس امت کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن کے انداز میں پر کیسے حضرت علیہ السلام واپس آ رہے ہیں میرے سامنے سولہواں پارا سورت کا نام سورت تہا اللہ کریم فرماتے ہیں وما جل کرماتے کونے کا یا موسا کالا جل تو علے کر دل تر گا حضرت موسا علیہ السلام سے اللہ کریم کی گفتگو جاری ہے میرے پیغمبر چلو ٹھیک ہے تیس راتیں گزارنی تھی کچھ مدت ٹھہر کر آ جاتے جلدی کیوں کی ہے میرے کلیم حضرت موسا کے دل میں تو شوق تھا جلدی جلدی تو رات والی تختیاں مجھے مل جائیں مہینہ گزاروں اور واپس آ جاؤں اللہ میں اس لیے جلدی آیا ہوں اجل تو الہ کا رب لے کائنات والوں کو پتہ چل جائے حضرت علیہ شام کے دل کے اندر اللہ کی کتاب لینے کا کتنا شوق اور پیار موجود ہے اور اس لیے جلدی آیا ہوں اللہ تاکہ کہ مجھ سے اور زیادہ راضی اور خوش ہو جائے اللہ کریم فرماتے میرے کلیم امت کا حال میں تجھے سناؤں وہ تو بچڑے کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں اللہ میرے پیچھے بچڑے کی پوجا حضرت ہارون نے بڑا مسئلہ سمجھایا اشارہ کر رہا ہوں اختصار بڑا سمجھایا اور حضرت ہارون ان کو کہنے لگے خاموش ہو جائیے اور حضرت ہارون ان نے بعد میں خود بھی بیان کیا کادو كلو ندی مسئلہ توحید بیان کرنے کی وجہ سے بچڑے کے پجاری حضرت ہارون کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے خیر حضرت علیہ السلام واپس آ رہے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں فراجا جا موسا علاقوں میں ہی جب یہ سنا میری اللہ کی پوجا کر رہی ہے اللہ کا سجدہ چھوڑ کر اس کے آگے سجدے کر رہی ہے اللہ کریم کی نیاز چھوڑ کر اس کے آگے نیاز کر رہی ہے تو بڑے غصے میں واپس آئے اللہ فرماتے آصفا پھر غصہ اور غصہ بھی حضرت موسا کلیم کا پیغمبر نے شرک کے بارے میں سنا تو پیغمبر برداشت کر سکا اور آج جمعیتی یا تو ہروا سننا والوں کو لوگ کہتے ہیں جی کولا ہاتھ رکھے ہے مٹھا ہاتھ رکھے اپنی بولی بولا نا نرم نرم ہاتھ رکھنا اور حضرات قوم شرک میں مبتلا ہے پیغمبر غصے میں بھرا ہوا واپس ہو رہا ہے میں پیغمبر کے ہوتے ہوئے قوم شرک کرے میں چپ کر کے کیسے رہ جاؤں آج بھی لوگ آج سے نہیں شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے لے کر سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ تک اور ہم ان کے شاگردوں کے شاگرد آج تک یہ قوم ہمیں مشورے دیتے آ رہی ہے مولانا ذرا نرم ہاتھ رکھنا خیال کرنا افسوس ہے ان مشورہ دینے والوں پر سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر ہمیں کہتے ہو مسئلہ تو عید بیان نہ کرو ان کو نہیں کہتے جو بری امام کے سجدے کر رہے ہیں بری امام کے سجدے چھوڑ دو ان کو نہیں کہتے جو حضرت سلطان باہو کی قبر کا طواف کر رہے ہیں کہ طواف صرف کابات اللہ کا ہونا چاہیے ان کو نہیں کہتے جو حضرت علی حجویری کو داتا کہہ کر بلا رہے ہیں ان کو نہیں کہتے کہ داتا صرف اللہ کریم ہے ہمیں کہتے ہیں جی مہربانی کرو تبھی میرے کو یہ کہتے کہ نیچی رکھ نظر اپنی کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو شیخ مشائق مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک ہماری جماعت کا یہی فیصلہ رہا ہے پیر بخاری شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ تک اور آج بھی ان کے شاگردوں کے شاگرد ان کے مریدوں کا یہی فیصلہ رہا ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر سر کی آواز بلند ہوتی رہے گی ہم شر کی آواز مٹانے کے لیے تو اس کا جھنڈا بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ فراجا موسا علاقوں میں مضبانہ سے بڑے غصے میں آئے افسوس بھی کرتے ہوئے ہائے اللہ کریم کی اتنی مہربانیاں تم نے دیکھی اللہ نے پھر ان کو تمہاری نظروں کے سامنے غرق کر دیا بارہ راستے اللہ نے بنا دیے سمندر کو خشک کر دیا تمہیں خیر سے اللہ نے پار کر دیا اور تم بچڑے کی پوجا میں لگ گئے بڑے ناراض ہو رہے ہیں حضرت ہارون پر بھی ناراض ہونے لگے والا کد کال کالا ہوں مارو قبلو یا ان ما پل تم بھی انمانونی حضرت ہارون نے چپ اختیار نہیں کی خاموشی اختیار نہیں کی وہ تو مسئلہ بیان کرتے رہے لیکن جن کے دلوں پر اللہ تعالی لگا دے کوئی بھی کھول سکتا مسئلہ تو بڑا بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کالا یا ہارون کا آپ نے مسئلہ بیان نہیں کیا تھا بھائی جی لیکن مسئلہ تو بڑا بیان کیا کالا جب اما لا فضے لہیا ولا براسی حضرت ہارون نے عرض کی بھائی جی میری داڑھی کو بھی نہ پکڑیے سر کو نہ پکڑیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جذبات میں ہیں جھنجھوڑ رہے ہیں آپ نے مسئلہ کیوں بیان نہیں کیا کون بچڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے نہیں جی مسئلہ تو بڑا بیان کیا خیر حضرت ہارون نے جب اسے بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے ہاں سامری تو نے کیا کیا سامری سے بھی سوال و جواب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کس بیان کرنا مقصد نہیں خلاصہ کر رہا ہوں سامری سے کلام وغیرہ ہوا اور حضرت موسل سلا السلام تو وسلم فرمانے لگے کالا فضحب فن کا فی الحیات انت کولا لا مثال فن کا موید لن تخلفا منظور الى الہ کلبی زلتا نہیں ہے آکفا لن ہر کنہو ثم لنن سے فنہو فی الیم نصفا او سامری تو کہتا ہے میں نے سارے زیورات اکٹھے کر کے بچڑے کا ایک شکل سی بنا دی اس میں سوراخ رکھے ہوا چلتی تھی تو آواز نکلتی تھی اور آواز آنے لگ گئی ہوا چلنے کی وجہ سے سوراخوں کے اندر سے تو ساری قوم اللہ ماشاء اللہ جو اللہ کو منظور تھا وہ باقی رہ گئے بچڑے کی پوجا میں لگے آج بھی یہی ہے ہماری امت نے بس ایک آواز آ جائے سارے لٹو پٹو ہو جاتے اور نا ضرور کوئی بات ہے نا کمر سے آواز آ رہی ہے بس آواز آنے کی دیر ہے ہاں ہاں اگر آتے موسا السلام نے فرمایا سامری یہ جو تو نے بچڑا بنایا سونے کا ہم اسے آگ میں جلائیں گے غیر اللہ کی گاہ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے شری حکومت جو نہیں ہے ملک میں ورنہ ایک دربار اونچا نظر نہ آتا للو ہر کرنا ہوں ملن سے فن ہو پھر میں نسوا ہم جلائیں گے جلا دیا گیا حالانکہ سونا تو آگ میں جلتا ہی نہیں ہے ہر کل آدت سونا جل گیا رات بن گئی ہوا میں اس کو اڑا دیا گیا اب جو بچڑے کی پوجا میں لگے رہے تھے ان کا حال سنیے اور رب العالمین فرماتے ہیں سورت کا نام سورت البکرا اللہ تیرے انداز سے قربان جاؤں اور رب العالمین فرماتے ہیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کا حال سننا سننا پونا کم ممباد سال کا لال کم تشکروں حضرت موسا نے اعلان کر دیا پاگو یہ جرم کرنے والو یہ گناہ کرنے والو تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو قتل ہاں ہاں اپنے وجود کے ٹکڑے کرو یا چلو خود نہیں کر سکتے جو یہ جرم کرنے والے ہیں آمنے سامنے قطار بنا کر کھڑے ہو جائیں ایک دوسرے پر تلوار چلائیں اگر تمہارے وجود کٹ گئے گردنے تمہاری قلم ہو گئی روحے تمہاری پرواز کر گئی تب تمہاری توبہ قبول ہوگی پیار ہو گئے بعض مفسرین کہتے ہیں ستر ہزار بندہ قتل ہو گیا وہ قتل ہوئے تب اللہ کریم نے توبہ قبول کی اشارہ عرض کر دیا ستر ہزار مجرم بندے قتل ہوئے اللہ نے تب توبہ قبول کی یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا حال تھا اور جب امام الانبیاء کی امت کا دور آیا اللہ فرماتے تمہاری توبہ یہ ہے وجود کو قتل کروانے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے ٹکڑے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کلیا الذین لا تقنطوا تک رحمت اللہ سنو هو الغفور رہی تمہیں اپنے ٹکڑے کرنے کی ضرورت اللہ پھر کیا کرے اللہ فرماتے کل میرے محبوب کیونکہ اس امت کی نسبت آپ کے ساتھ ہے اس لیے میں اللہ کریم نے مقام بھی اس امت کا تمام امتوں سے زیادہ بنا دیا شان اور رتبے بھی زیادہ بنا دیے نسبت جو آپ کے ساتھ ہے اسی طرح حدیث اس میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ مزدور کو لے آتا ہے صبح سے لے کر زہر کے وقت تک وہ مزدور مزدوری کرتا ہے اور جب مزدوری کرنے سے فارغ ہو گیا مالک نے کہا یہ تیرا معاوضہ ہے ٹھیک جی لے لیا دوسرے مزدور کو کہا زہر سے لے کر اثر تک تو نے کام کرنا ہے اس نے کام شروع کر دیا اثر کا وقت ہوا مالک کہتا ہے یہ تیری مزدوری اور معاوضہ ہے ٹھیک ہے جی تیسرے مزدور کو کہا مالک نے اثر سے لے کر مغرب تک تو کام کر یہ تیرا معاوضہ ہوگا اس نے کام شروع کیا جب مغرب کا وقت ہوا مالک نے کہا تیری مزدوری ڈبل ہے ڈبل پہلے دو مزدور چیخ اٹھے کمال ہو گئی آپ نے انصاف کیوں نہیں کیا کیوں جی صبح سے لے کر زور تک وقت میرا زیادہ مزدوری میری تھوڑی دوسرا پکار اٹھا زور سے لے کر اثر تک وقت میرا زیادہ مزدوری میری تھوڑی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک نے مزدوروں کو جواب دیا او مزدوروں تم کہتے ہو ہمارا وقت زیادہ ہے یہ تو انصاف والی بات کرو کہ میں نے جو معاوضہ طے کیا تھا اس میں سے تو کم نہیں کیا نہیں جی جو مزدوری طے کی تھی وہ مزدوری تو آپ نے پوری دی ہے ہم اس لیے حیران ہیں کہ اثر سے لے کر مغرب تک وقت بھی بہت تھوڑا اور مزدوری آپ نے ڈبل کیوں دی ہے مالک کی زیادہ اور اثر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والا یہ مثال ہے میں امنا کے لال کی امت کی میری امت کی عمر تھوڑی ثواب زیادہ اللہ کے محبوب کیوں عمر تھوڑی ثواب زیادہ یہ کیوں نسبت جو میرے ساتھ ہے ان کی نسبت حضرت موسا کے ساتھ ان کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور تمہاری نسبت میں امنا کے لال کے ساتھ ہے کیونکہ میں امنا کا لال شان اور مقام والا اس لیے جس امت کی نسبت میرے ساتھ ہوگی وہ امت بھی شان اور مقام والی اپنے وجودوں کو قتل نہ کرو اگر اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کا ارادہ ہے کیا کرنا چاہیے آنسو بہانا تمہارا کام ہے اگر آنسو نہیں بہا سکتے رونے والی شکل بنا رونے والی شکل بنانا تمہارا کام ہے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں آنا تمہارا کام ہے اللہ کریم توبہ قبول کرنے میں دیر نہیں کرے گا ان کی توبہ تب قبول ہوئی وجود قتل کرو اور اس امت کی توبہ میں یہ قانون بدل گیا اللہ اللہ اور سورت العراف کا انداز سن لیجیے رب العالمین کا قرآن سورت کا نام سورت العراف یہ میرے سامنے نواں پارا کھلا ہوا ہے سورت الرآب آیت نمبر ایک سو اٹھاون اللہ کریم فرماتے ہیں او کائنات والو تمہارے پاس کون سا شان والا پیغمبر آیا ہے فرمایا یو تیبا اللتی کانت علیہم والذین آمنوا بھی ضرو ہو سرو مت نور اللہ بھیر زل مات ایک امل مو کون سا شان والا نبی آیا ہے تمہارے پاس جو تمہارے سامنے حلال چیزیں بھی بیان کرتا ہے حرام چیزوں کی بھی وضاحت کرتا ہے اور جو بوجھ سے پچھلی امتوں والے وہ بوجھ بھی تم سے ہٹا رہا ہے اللہ کریم نے سارے وزن بھی تم سے دور کر دیے اللہ ہو اللہ اللہ کریم اگر اس امت کے کسی بندے نے جرم کرنے کے بعد تیرے دربار میں شرمندہ ہو کرانا ہو اس کی توبہ کی کیا صورت ہے قتل والی صورت تو نہیں ہے فرمایا ہاں ہاں یہاں قانون تبدیل ہو گیا یا على انفسهم لا تدل من رحمت اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور رہی کر والد کے دروازے پہ آ جائے والد کا بڑا دل دکھایا تھا آیا ہے دروازہ کھولا والد صاحب نے بیٹا کھڑا ہے والد کہتا ہے جا جا نہ فرمان بیٹے کو والد کہتا ہے جا جا نکل جا میرے گھر میں سے اخباروں میں روز ہم پیس پڑتے ہیں فلاں آدمی نے اپنے بیٹے کو آف کر دیا یہ الگ بات ہے شری لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے ویسے میں ایک انداز ارد کر رہا ہوں فلاں بیٹے کو آپ کر دیا میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے کسی کولو فیل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں آپ چلو جی نا فرمان بیٹے کو والد کہتا ہے جا جا جا جا اور جب نا فرمان بندہ اللہ کریم کے دربار میں آنا چاہے اللہ کہتا ہے یا یا یا عبادی یا عبادی یا عبادی آ یہ کہتا ہے جا جا اللہ نا فرمان کو کہتا ہے آ تو سینا رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے آ تو سینا یہ تو وہ میرا دروازہ ہے آنے والے دشمنوں کو بھی میں مایوس نہیں کیا کرتا دھن چھوڑا وطن چھوڑا امن چھوڑا چمن چھوڑا ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لوٹا چھوڑا جو اپنے تھے وہ روٹے ہیں جو رشتے تھے وہ چھوٹے ہیں تیری تو عید کا دامن نہ ہم نے اب تلک چھوڑا کوئی آئے کوئی جائے جو آئے بھر کے لے جائے اللہ کوئی آئے کوئی کوئی کوئی آئے کوئی جائے جو آئے بھر کے لے جائے میرے اللہ نہ دشمن کا بھی دل تو نے کبھی توڑا آ یا یا میں دروازے پر گیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا بوڑھا والے نے سامنے نکلا میں نے کہا چچا جی آپ کے بیٹے کی شکایت لے کے آیا ہوں میرے ساتھ بڑی جاتی کی ہے اس نے ظلم کیا بوڑھا کہے گا مجھے مولوی کی تشریف لے جائیے وہ تو میرا بیٹا ہے بھی نہیں نہ میں نے اس کو نکال دیا حالانکہ بیٹا ہے لیکن والد نا فرمان کو اپنا بیٹا کہنے پر بھی آمادہ نہیں ہے مولوی بس جی، میرا بیٹا ہے بھی نہیں سمجھو حالانکہ ہے صحیح لیکن نا فرمان بیٹے کو والد کہتا ہے کہ وہ تو میرا بیٹا ہے بھی نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تیری رحمت پہ قربان جاؤں فرمایا یا عبادی میرے محبوب نافرمان بندوں کو کہہ دو گناگار بندوں کو کہہ دو جن کے نام مال میں سارے گناہ بھرے ہوئے ہیں کہہ دو کہہ دو عبادی عبادی عبادی عبادی چاہے ان کے گناہ پانی کے قطروں سے زیادہ کیوں نہ ہو ان کے گناہ آسمان کے تاروں سے زیادہ کیوں نہ ہو ان کے گناہ مٹی کے ذروں سے زیادہ کیوں نہ ہو ان کے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی عبادی ہے تو پھر بھی میرے بندے ہے پھر بھی میرے بندے عبادی الذین اللہ علی الم لا تک الذنوب جميعا یا هو جمیا ان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ بات رمضان شریف کے تین اشرے پہلا اشرا رحمت دوسرا اشرا مخترت اور تیسرا اشرا اس من النار جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ رحمت مغفرت اور برکت مغفرت والا اشرا شروع ہو چکا اس لیے یہ انداز عرض کر رہا ہوں آیا گناگار بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کریم اللہ بڑی حیا والا ہے بہت حیا والا ہے جب کوئی گناگار بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے رو رہا ہوتا ہے آنسو بہا رہا ہوتا ہے اللہ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو یا میں پا یا سفرا جب بندہ ہاتھ پھیلا کے رو رہا ہوتا ہے آپ فرماتے اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا دوں افسوس جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازوں پہ بھاگے جا رہے ہیں غیروں کے درباروں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں اللہ یا ایو ہر انسان ماغر کا کریم او کری تیر انسان کس نے تجھے دھوکھا دیا کہ اللہ تیری سنتا نہیں ہے کس نے تجھے پٹی پڑائی مجھے وہ بتا تو صحیح وہ شخصیت مجھے دکھا تو صحیح جس نے تجھے یہ پٹی پڑائی ہے اللہ کریم تیری نہیں سنتا تو بڑا گناگار ہے نہیں نہیں میں اللہ کریم نے تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تمام تیری ضرورتوں کا سامان بغیر تیرے مانگے کے کر دیا اندازہ لگا انسان فرمایا والا خلق نل انسان دل سلال ملتی جل جلنا ہو لطف تل تھی مکین ثم خلق نل لطف تل خلق نل کا تمغت

تو کیسے اللہ میری سنتا نہیں کیسے اللہ کے دروازے پہ آؤں حقیقت ایک انسان اللہ فرماتا ہے پانی کا قطرہ میں اللہ نے حسین انسان بنانے کا ارادہ کیا رحم مادر کا اندھیرا پیٹ کا اندھیرا بچے کے اوپر جھلی کا گھیرا تین اندھیروں کے اندر لو کو کم تھی پوتوں نے بہات گم خلکم باد خلک تھی تو کاریگر کرو اندھیرے میں کوئی کاریگری نہیں دکھا سکتا جب تک روشنی نہ کر دی جائے اللہ فرماتے میری کاریگری دیکھ بندہ تین اندھیروں میں کاریگری دکھائی حسینوں جمیل انسان پیدا کر دیا اپنا حسن دیکھ دیکھ بندہ سیر ہی نہیں ہوتا اللہ اللہ پانی کے قطرے کو میں اللہ نے خون بنایا بغیر تیرے مانگنے کے تو تو مانگنے کے قابل بھی نہیں تھا حالات الانسان انسان من بہارے لم یقل سیم مذکورہ انسان تو ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں تھا پانی کے قطرے کو میں اللہ نے خون بنا دیا بغیر تیرے مانگنے کے خون کی بوٹی بنا دی بغیر تیرے مانگنے کے بوٹی میں سے کچھ ہڈیاں بنا دی بغیر تیرے مانگنے کے ہڈیوں پہ چمڑا چڑھا دیا بغیر تیرے مانگنے کے چمڑا چڑھانے کے بعد روح ڈال دی بغیر بغیر تیرے مانگنے کے احباب توجہ دل کی تختیوں پہ میرا جملہ لکھ لیجئے گا اگر سارے کام اللہ نے بغیر تیرے کہنے کے کر دیے بغیر مانگنے کے کر دیے خون کے کے قطروں کو بوٹی بوٹی کی ہڈیاں ہڈیوں پہ چمڑا چمڑا پڑا کے پھر اندر رو سارے کام میں اللہ نے بغیر تیرے مانگنے کے کر دیے او نا شاکر سارے کام بغیر تیرے مانگنے کے کر دیے جب مانگنے کے قابل ہوا اب کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں کہتا ہے کریم دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں آئے تو صحیح کوئی اللہ اللہ اندازہ لگائیے ابلیس کو اللہ نے فرمایا ہاں، فخرج نکل یہاں سے کا میرا ساگری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو سلیلوں میں سے رہے گا نکل شیطان کہنے لگا اولاد آدم کے ساتھ دشمنی تو کروں گا مجھے طاقت تو دے مقابلہ کرنے کی ہمت تو دے اسواب تو بنا تاکہ مقابلہ تو بھرپور کر سکوں جس بشر کی وجہ سے تو نے مجھے لانتی بنایا سجدہ نہ کیا میں نے اس کو مقام تو نے دیا دشمنی جو کروں گا طاقت مانگتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جا او ابلیس تجھے یہ طاقت دے رہا ہوں اگر انسان ایک بچہ پیدا ہوگا تو ایک کے مقابلے میں تیرے دس بچے پیدا ہو گے کر مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس نے پھر درخواست دائیں کر دی اے اللہ ایک انسان ہو اور اس کو ورگلانے والے دس شیطان ہو ہو سکتا ہے ایک انسان دس کے اوپر غالب آ جائے قرآن بھی کہتا ہے کم من صحت کمل تین غالبت صحت کثیرہ کثیراس اللہ کبھی تھوڑے بھی اللہ کے حکم سے زیادوں پر غالے جایا کرتے ہیں اللہ کچھ اور طاقت دے اللہ نے فرمایا اور کا تجھے یہ دے رہا ہوں تو انسان کے وجود میں ایسے گردش کرے گا جس طرح بندے کا خون اندر گردش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شیطان یجری میرا دم او کما کان رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم شیطان بندے کے وجود میں ایسے گردش کرتا ہے جس طرح بندے کا خون دورہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا بس اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کافی ہے ایک انسان کے مقابلے میں دس اور نمبر دو ایسے وجود میں حرکت کروں جس طرح خون حرکت کرتا ہے اللہ کافی ہے اب دیکھنا میں کیسے دشمنی کروں گا سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا حضرت آدم علیہ السلام رو پڑے اللہ ابلیس کو تو طاقت دے دی میرے اوپر بھی مہربانی کر میری اولاد کا کیا بنے گا اللہ نے فرمایا میرے آدم پریشان نہ ہو اگر تیری امت کے گناگار میرے دربار میں شیطان کے مر گلانے کے بعد سرات مستقیم کو چھوڑ کر غلط راستوں پر چلتے چلتے چلتے چلتے زندگی کے کنارے پہنچ گئے اب بہت قریب ہے لیکن سکرات ابھی شروع نہیں ہوئی بوڑھے ہو گئے لیکن میرے دربار میں آ کے آنسو بہائیں گے ساری غلطیاں معاف کر دوں گا آئے تو صحیح بندہ یا عبادی الزیلا سرفو لا تک رہ اور رمضان کی ملازمت ایک جملہ کہوں سال کے بارہ مہینے سال کے بارہ مہینے باقی گیارہ مہینوں میں اب آپ کی توجہ میرا ذوق باقی گیارہ مہینوں میں انسان اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے مجھے رحمت مل جائے رحمت نصیب ہو جائے رحمت عطا ہو جائے اور جب رمضان کا مہینہ آئے اللہ فرماتے بندہ تجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے رمضان کے مہینے میں رحمت بندے کو تلاش کرتی ہے لا تک نہ تو رحمت اللہ کیسے رحمت تلاش کر رہی ہے فرض کا ثواب ستر کے برابر نسل کا ثواب فرض کے برابر اگر بندہ روزے دار کا روزہ افطار کرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بھی ویسے ثواب ملے گا صحابہ پریشان ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہم میں سے ہر کسی کی طاقت نہیں ہے روزے دار کا روزہ افطار کرا سکے خود فکر و فاقہ میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پانی کے ایک گھونٹ پر افطار کرا دے لسی کے ایک گھونٹ پر افطار کرا دے پھر بھی وہی ثواب مل جائے گا رحمت تلاش کر رہی ہے کیسے رحمت تلاش کر رہی ہے اللہ ہو ہی لئی لتل قدر مدر سبا لتل قدر لائی لتل قدری ہئی الفار تنزل زل رب میرے تلنے ابر سلام یا حتم مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی اسرائیل میں ایک بندہ تھا ایک ہزار ایک ہزار مہینہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا ہتھیار میں اتارے صحابہ حیران ہونے لگے کہ ایک ہزار ماہ اللہ کے راستے میں مسلسل جہاد کرتا رہا اور جہاد کرنا کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے اللہ کریم فرماتے ہیں پلادیاتی زبر پلموریاتی کدر پلمیر آتی صبح وہ بھی وہ ستل بھی جما جو مجاہدین کے گھوڑے زمین پر ٹاپ مارتے ہیں اور ان کے سموں کی ٹاپوں میں سے چنگاریاں نکلتی ہے دشمن کی سموں میں سینا چیر کر جو گھوڑے گھس جاتے ہیں اللہ کو ان گھوڑوں کی قسم ہے اللہ اللہ معمولی سواب تو نہیں ہے ایک ہزار ماہ مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا سورت توبہ کا حوالہ سنیے یہ میرے سامنے سورہ توبہ رب العالمین کی رہ کتاب اور آیت نمبر ایک سو بیس فرمایا جانے کا بے ان لا یو ہو ولا نصب ولا مخمصد في سبيل الله ولا يتون بوتيا يغيز الكفار ولا ينالون بالعدو الليلة إلا كتب لهم به عمل صالح إلا الله لا يزيع أجر المحسنين جو بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اللہ نہ سمول اگر مجاہد کو پیاس لگے تو بھی سواب لکھا جائے گا مجاہد کو جہاد کے دوران بھوک لگے پھر بھی سواب لکھا جائے گا عمل سالے لکھا جائے گا مخمسا ناسا بن والا مکھ کوئی مشقت اٹھانی پڑے وہ بھی سواب لکھا جائے گا مجاہد جو قدم رکھے گا قدم رکھنے پر بھی سواب لکھا جائے گا معمولی درجہ تو نہیں فرمایا والا یا نال انہیں تو نہیں دشمنوں کے سامنے سینا سفر ہو جائے حملہ کرے تو بھی ثواب لکھا جائے گا حیران رہ گئے اتنے ثواب حاصل کرنے والا مجاہد ایک ہزار مہتا کا اور جن کے گھوڑوں کی قسموں کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھوک پر ثواب کا ذکر قرآن میں پیاس پر ثواب کا ذکر قرآن میں مشقت پر ثواب کا ذکر قرآن میں قدموں پر ثواب کا ذکر قرآن میں حملہ کرنے پر ثواب کا ذکر قرآن میں ہم اس کے درجے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں صحابہ پریشان ہوئے قرآن کا مستقل انداز ہے اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا یہ ایک مستقل موضوع ہے میں نے اشارہ کر دیا ایک جملے میں بات بی بی ایسا پریشان ہوئی آپ فرماتے المتے نمتے بے ضمر اللہ ایسا اگر غلطی ہو بھی گئی ہے منافق تم کے لگا رہے ہیں غلطی ہو بھی گئی ہے تو تو کر لے بی بی ایشن سجنے میں پڑی ہے رو کے کہتی اللہ اگر تو میری صفائی نہ دے تو میری زمین پہ گوائیاں اور کوئی نہیں ہے صحابہ کی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرتا تھا برمایا سین سینا الخبی سونا البی سات بات دین تیے بونا تیئے بات اولا بمبا یقین اللہ نے میری ایسوں کی صفائی نے قرآن کی اٹھارہ ایسے نازل کر دی بھائی خولا پریشان ہوئی بہار والے مسئلے میں مجھے خامد نے کہہ دیا علیہ کذہار امی تو میرے اوپر ماں کی پشت کی طرح ہے پریشان ہو کر آئی آپ نے مایوس کر دیا خولا تو اپنے خامد پر حرام ہو چکی ہے اللہ کے دربار میں روئی صحابہ کی پریشانی اللہ گوارا نہیں کرتا تھا اللہ نے ایسے نہ سے نازل کر دی قد سمی اللہ قول اللتی تجا دل کفی زوجہا و تشتکی اللہ واللہ یسمع تہابرکما اشارہ کر رہا ہوں پانی نہیں ملتا صحابہ پریشان ہے نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے اللہ نے ایسے نازل کر دیبتا گے مار فا تیم سعید ال پانی نہیں ملتا کیوں پریشان ہو رہے ہو مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے بے ملنا تمہارا کام بازو بے ملنا تمہارا کام تیمم کرنا تمہارا کام تمہیں پاک کرنے کا فیصلہ کرنا میرا کام صحابہ کی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرتا تھا صحابہ پریشان ہوئے ایک ہزار ماہ یاد کرتا رہا مجاہد ہمارا کیا بنے گا یہ تو تقریباً چوراسی سال سے بھی کچھ مہینے شاید بنتے ہیں ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے صحابہ کی پریشانی اللہ گوارا نہیں کرتا تھا فرمایا اللہ اللہ حسی لئی لتل قدر مما لئی لت قدر لئی لتل قدری ہئی ریل تنل دل المنائے ربهم من كل نے امرسلام يا حتى مطلع الفجر لکل القدر جس رات پرانا نازل کیا گیا رمضان شریف کی ایک رات اور وہ ہفتے کی ہےک راتوں میں سے ایک رات قرآن پاک جس رات میں نہ ہوا ہزار مہینوں کی بات ایک طرف اور رمضان شریف کی اس رات کا ایک سجدہ ایک طرف مقابلہ نہیں ہو سکتا رفتہ تلاش کر رہی ہے لیلت تو قدرے خیر ملر سے شہر رحمت تلاش کرے باقی گیارہ مہینوں میں بندہ رحمت تلاش کرتا ہے رمضان شریف میں رحمت بندے کو تلاش کرتی ہے اور اللہ فرماتے آ تو صحیح بلّہ آنسو بہانا تیرا کام ہے اگر آنسو نہیں بہا سکتا رونے والی شکل بنانا تیرا کام ہے میں اللہ کریم قتل کا بھی حکم نہیں دوں گا بلکہ بڑے سے بڑا مجرے وہ دربار سے کے آ جائے میرے آنا اس کا کام ہے اس کی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا میرا کام ہے اللہ کا یو بدل اللہ سچے آتے ہیں حسنات اللہ غفور الرحیم ایک جملہ سنیے نہیں اجازت مانگو خطیب کو خطیب اس لیے کہتے ہیں خطابت موجود ہے حسین کو حسین اس لیے کہتے ہیں حسن موجود ہے جمیل کو جمیل اس لیے کہتے ہیں جمال موجود ہے مقرر کو مقرر اس لیے کہتے ہیں تقریر موجود ہے کو اس لیے نیک کہتے ہیں نیکی موجود ہے ظالم کو ظالم اس لیے کہتے ہیں ظلم موجود ہے اس کے اندر فرمایا الحو کو و مختلف و موضوعگانو دو بیانونو دو ام بی تری سیڈی دو پارا زمانگ دو دکان پر تیاد ستائی اشاہ دی توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمت لازان از دی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس